کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے سامنے اللہ کے سامنے جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے اولا اولا ما سرو وما عالین اولا يعلمون ان يعلم ما يسرون وما يعلنون کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان تمام باتوں کا پتہ ہے خوب اچھی طریقے سے علم ہے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور ان یہودیوں میں سے بنو اسرائیل میں سے کچھ لوگ تو بالکل ان پڑھ ہے جو تورات کتاب کا علم تو رکھتے نہیں البتہ کچھ آرزو اپنے دلوں میں لگا کے بیٹھے ہیں اور ان کا کام بس یہی ہے کہ وہ ہم گمان باندھے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سبحان تعالی نے ان آیتوں میں یہودی لوگوں کی کچھ خاص خاص بری عادت کو بیان فرمایا ان بری عادتوں کو بیان فرما کر کے اللہ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ایسی بری عادت سے بچاؤ یہ یہود یہ بنو اسرائیل کیسی خطرناک بری عادت میں ہیں اس امت کے لوگوں کو ایسی بری عادت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے پہلی بری عادت ان کی یہ تھی اللہ کی کتاب اللہ کا کلام جیسے ہم کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ایسے یہودیوں کو بنو اسرائیل کو اللہ نے تورات عطا فرمائی یہ بھی اللہ کی ایک بڑی کتاب ہے یہودیوں نے اس مبارک کتاب تورات کے ملنے کے بعد اس کی آیتوں میں اپنی طرف سے ملاوٹ کر ڈالے یہ قرآن الحمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے قیامت تک جیسے کا ویسا انشاءاللہ رہے گا اس میں ایک زیر زبر کا فرق نہیں آ سکتا لیکن ان یہودیوں نے تورات جیسی مبارک کتاب میں اپنی طرف سے بہت ساری آیتیں بدل ڈالی ایک آیت لکھی ہوتی اس کو مٹا دیتے وہ اپنی طرف سے دوسری آیت لکھ دیتے ان کے عالموں نے بس یہی دھندا بنا لیا ہر تھوڑے سال میں نئی تورات ہر تھوڑے سال میں نئی تورات آج جو اس وقت دنیا میں تورات ہے ہم اس کو کھول کے دیکھے تو ہم یقین نہیں کر سکتے کہ اس میں کون سی بات اللہ کی ہے اور کون سی بات کسی یہودی نے ملا ڈالی ہے پوری ملاوٹ ہو گئی اس میں دوسری ان کی بری عادت یہ کہ اللہ کی آیتوں کا میننگ اس کا مطلب من مانا کرتے تھے اب یہ جو آیت کا میننگ قرآن کا ہم کرتے ہیں وہ ہم اپنی مرضی کا نہیں کرتے کہ جو سمجھ میں آیا وہ لے کے بیٹھ جا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو میننگ بیان کیا وہ مطلب وہ معنی وہ ترجمہ اسی کے اوپر قیامت تک امت عمل کرے گی اپنی طرف سے ہم اس کا معنی مطلب نہیں کرتے ان یہودیوں نے کیا کیا کہ تورات کتاب کا مطلب میننگ معنی وہ بھی اپنی طرف سے جو من میں آیا وہ اس کا میننگ نکال اللہ میری آپ کی حفاظت فرما آج اس زمانے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور قرآن کا مطلب جیسا چاہے وہ بتلاتے ہیں من مانا ہے جیسا اپنی سمجھ میں آیا وہ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں یہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں جو قرآن کا خود جو سمجھ میں آوے ایسا مطلب بیان کرے دوسری ان یہودیوں میں ایک تیسری خطرناک خرابی یہ تھی کہ تورات کتاب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی تھی تورات میں یہ لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پیچ والے ہوں گے یعنی تھوڑے تھوڑے تھوڑے تھوڑے موڑے موڑے اور ایسی حضور کے بال مبارک آپ کی آنکھ مبارک یہ بیچ والی جو ہے کا کالی سائٹ پر سفید ہے اور ایسا لگتا کہ ہمیشہ سرما لگا ہوا ایسا سرما لگانا سنت ہے حضور لگاتے تھے لیکن قدرتی بات تھی حضور کی کہ ہر وقت ایسا لگتا تھا جیسے حضور نے سرما لگا رکھا آپ کا جو کلر مبارک تھا وہ بالکل سفید نہیں سفید کے اندر تھوڑا سا لال رنگ ملا ہوا آپ کا جو قد مبارک تھا وہ بہت لمبا بھی نہیں بہت ٹھنگنا بھی نہیں درمیانی درمیانی کا قد مبارک تھا یہ سب چیزیں تورات میں لکھی تھی کہ جو اخیری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بال مبارک ایسے آنکھ مبارک ایسی کلر مبارک ایسا قد مبارک ایسا تو ان یہودی بدماشوں نے اس کو پورا بدل ڈالا کا ہماری تورات کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے آخری نبی کے بال بالکل سیدھے ہوں گے حالانکہ جھوٹ اندر لکھا تھا کہ موڑے موڑے ہوں گے لیکن انہوں نے خود بدل ڈالا کہ نہیں سیدھے بال ہوں گے اور ان نبی کے بال سیدھے نہیں ہیں اس لیے یہ اللہ کے نبی نہیں اصل میں حضور کا انکار کرنا تھا ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ آخری نبی کی آنکھیں وہ نیلی نیلی ہوگی وہ بلی کی ہوتی ہے نا بعض گورے لوگوں کی بھی ہوتی ہے مانجری آنکھ تو کہا ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ آخری نبی کی نیلی نیلی رنگ کی آنکھیں ہوگی جھوٹ بات تورات میں صاف لکھا تھا کہ سرمے والی یعنی سیاہ اور کالے رنگ والی آنکھ مبارک ہو گئی پھر آپ کے قد اور بدن مبارک کے لیے کہتے کہ لکھا ہے کہ لمبا قد تھا قد ہوگا حضور کا وہ بھی جھوٹ حالانکہ لکھا تھا کہ وہ لمبے بھی نہیں ہوں گے ٹھنگنے بھی نہیں درمیانی ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں تورات میں لکھی ہوئی تھی وہ سب نشانی انہوں نے بدل ڈالی اچھا پھر حضور کے پاس کوئی یہودی آتا حضور ان کو پوچھتے کہ میرے بارے میں تمہاری کتاب میں کچھ لکھا ہے تورات میں ہے کچھ تو ایک دو یہودی جو ذرا سیدھے ہوتے وہ کہتے کہ ہاں لکھا ہوا ہے آپ کے متعلق آپ کا چہرہ مبارک آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک آئیں گے وہ آپ کا کلر کیسا کا لکھا ہوا ہے اب دوسرے یہودی کو پتہ چلتا کہ یہ کہہ کر آیا حضور کو تو پھر جب اکلے میں ملتے اکیلے اکیلے تو وہ اس یہودی کو ڈانٹتا کہ کیوں تو کہہ کر آیا یہ تو اپنے کو چھپا کے رکھنے کا کہ تورات میں حضور کے متعلق سب لکھا ہے تو کیوں کہہ کر آتا ہے ایک دوسرے کو ڈانٹتے اور اوپر سے یوں کہتے کہ اگر تو یہ کہے گا کہ آپ کے متعلق ہماری کتاب میں لکھا ہے تو پھر قیامت کے دن یہ اللہ کو کہیں گے کہ اللہ یہ یہودی لوگ آپ کو نبی پہچانتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لائے ہم پکڑ جائیں گے یہ تو اللہ کے یہاں یہ کتنی بڑی نادانی تھی اگر یہ نہیں کہتے تو بھی اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ کتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں کتنی بناوٹ کرتے ہیں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی نشانی جتنی صفات تورات میں تھی سب انہوں نے بدل ڈالی دوسری ایک بات یہ تھی ان کے اندر چوتھی خرابی کہ یہ لوگ بڑی بڑی آرزو بہت رکھتے تھے لمبی لمبی آرزو کیا عرض ہو کہ جنت تو ہم یہودیوں کے لیے ہی ہے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا اب کوئی عیسائی نصرانی جا کے ان کو پوچھے کہ ہم جائیں گے کہ نہیں کہ تھوڑی بہت جگہ ہوگی جنت میں ایک سائڈ پر تم عیسائیوں کو بھی جگہ میں لے گی باقی جنت اصل تو ہماری یہ ان کی آرزو اس کے سوا کسی کی جنت نہیں قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ان کی آرزو کے بارے میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ کہ یہ یوں کہنے لگے کہ جنت یا تو یہودیوں کو ملے گی بہت بہت تو عیسائیوں کو ملے گی اس کے سوا کسی کو نہیں حضور پر ایمان لائے نہیں اور جنت تو اپنا ٹھیکہ سمجھ رہے ہیں شیطان نے ان کے دل میں کیسی کیسی آرزویں پیدا کی اور یہ لوگ جو تورات میں حضور کی نشانیوں کو چھپاتے تھے ان نشانیوں کے متعلق اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو ایسے قدرت والے ہیں ایسے علم والے ہیں کہ تم زبان سے بولو یا دل میں چھپاؤ اللہ کو سب معلوم ہے تم سب کے سامنے ایک کام کرو اور ایک کام تم کسی جگہ چھپ کے کرو اللہ کو تمام چیزیں معلوم ہیں اللہ تعالی کے سامنے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اور ان میں دو طرح کے لوگ تھے بعض یہودی کیسے تھے بہت پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ اور بعض بالکل انگوٹھا چاپ ان کو کچھ نہیں آتا ان کا کام کیا بیٹھے بیٹھے سب تمنا کرنے کا آرزوے کرنے کا یہی ان کا دھندا اللہ ہماری ایسی حالت سے حفاظت فرما جہالت جاہل ان پڑھ رہنا اللہ کو پسند نہیں بہت ساری خرابی جو انسان میں آتی ہے وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے اور دوسری بڑی بات یہ کہ ہمیں بھی بیٹھے بیٹھے خام و خواہ لمبے لمبے خیال نہیں بناتے بیٹھنے کا یوں ہو جاوے میرا یہ میں ایسا میرا ایسا یہ سب نہیں اور آج بھی مسلمانوں میں یہ تو الحمد اپنے یہاں اب علم کی روشنی ہے اللہ کا فضل ہے ورنہ آج بھی بہت سے مسلمانوں میں ایسا ایک گندا ناپاک خیال ہے کہ جنت کی چابی تو کچھ خاص لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ کچھ لوگوں کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے پیر صاحب یہ ہمارے فلانے صاحب کہ ان کے ہی ہاتھ میں جنت کا ٹھیکہ ہے وہ چٹھی لکھ دے ہوئے تو ہم کو جنت ملے ورنہ کسی کو جنت نہیں ملے آج بھی کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ پیر کے پاس جائیں گے پیسے دے کے چٹھی لکھوائیں گے اور اس بیچارے کے کفن میں رکھیں گے یہ چٹھی ہوگی تو جنت ملے گی ورنہ پیر صاحب کے سوا کوئی جنت نہیں دلا سکتا خود اس کو جنت ملے گی نہیں پہلے سوال وہ ہے جو نماز نہیں پڑھے جس کی داڑھی کا ٹھکانا نہ ہو جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہو اور ہم نے یہ سمجھ رکھا یہی جنت دلوائیں گے آج بھی ہے مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے یہ بالکل یہودیوں والا طریقہ ہے اللہ نے یہاں قرآن میں اس لیے بیان فرمایا تاکہ ایسی غلط چیز سے ہماری حفاظت ہو جائے اللہ کے یہاں جنت کسی کا خاص کانٹراک اور ٹھیکہ نہیں ہے حضور نے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو فرمایا تھا نا من بتا بھی عمل ہو لمی بھی نصب ہو او کما قال علیہ سلاۃ وسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی چہی تھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ فاطمہ جس کا عمل کمزور ہوگا وہ صرف خاندان نصب کی وجہ سے جنت میں اڑ کے نہیں چلا جائے گا کہ میرا یہ خاندان ہے حضور حضرت فاطمہ کو فرما رہے میری فیملی یہ ہے یہ میرا خاندان ہے اس لیے میں جنت میں چلا جاؤں گا نہیں جنت میں تو امال لے جائیں گے اچھے امال لے جائیں گے نیکیاں لے جائے گی اللہ کا کرم اور فضل لے جائے گا اللہ ایسے برے خیالات سے ہماری حفاظت فرما عمل کمانے کی سیزن آ رہی ہے جنت کمانے کا موسم آ رہا ہے رمضان کا مبارک مہینہ اللہ مجھے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس میں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے رمضان مہینے میں قرآن شریف پڑھنا اللہ کے واسطے ہیں لیکن قرآن پڑھ کر کے اپنے مرحوموں کو اصال ثواب کر سکتے ہیں آج ذرا وہاں گمبد والی مسجد میں ایک دوسری مجلس ہے ابھی اس لیے سوالات جو ہے نا آئندہ ہفتے رکھو وہاں بچوں کا پروگرام ہے مجلی سے وہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے سوالات کے جواب دیکھیں گے آئندہ ہفتے انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک ہوگی اللہ تعالی ہمیں رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرمائے تو جیسے کہ رمضان کا معمول ہے کہ اتوار کے دن مجلس ہوگی ظہر کی نماز کے بعد شاء اللہ آئندہ اتوار کو یقیناً روزہ ہوگا اس لیے آئندہ ہفتے پیر کے بجائے اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مجلس ہوگی آج مسافے کی بھی چھٹی رکھے انشاءاللہ آئندہ ہفتے رمضان میں مسافہ بھی کریں گے و اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها بها بها بها من من جميع جميع جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا الحاجات وتطهرنا السيئات وترفعنا عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا اللهم اللهم سلمنا سلمنا لرمضان لرمضان وسلم وسلم رمضان رمضان لنا لنا لنا لنا وسلمه وسلمه متقبلا متقبلا اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی رشتہ داروں کی دوست احباب متعلقین رفقا تلامزہ اساتذہ کی پوری امت کی مغفرت فرما دیں اے اللہ تو تیرے کرم کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما آنے والے رمضان کو ہماری زندگیوں میں کامل تقوا کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما فتنوں سے انتشار سے افتراق سے اختلاف سے آفات بلایا مصائب و عالم سے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ پورے عالم کے اہل ایمان کے حال پہ رحم فرما ارد مقدس کے اہل ایمان کے حال پہ رحم فرما دے ان کی جان مال عزت آبرو ایمان اعمال جائیداد کی مکمل حفاظت فرما لے اے اللہ خوارج اور رابضیوں کے شر سے ان کی حفاظت فرما لے اے اللہ پورے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرما آفیت کے ساتھ رمضان کے روزے تراوی عبادات کو ادا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے جس طرح